فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے